عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سدھائے ہوئے کتے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا روانہ کرو اور بھیجتے وقت اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ لو تو تمہارے لیے جو کچھ وہ روک رکھے اسے کھاؤ اور اگر وہ شکار سے کچھ کھا لے تو مت کھاؤ اس لیے کہ اس نے شکار اپنے لیے روکا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر ہمارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے شریک ہو جائیں آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اپنے ہی کتے پر پڑھا ہے دوسرے کتے پر نہیں سفیان سوری کہتے ہیں آپ نے اس کے لیے اس کا کھانا درست نہیں سمجھا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ستر یہ حدیث صحیح ہے